سفیان بن بن عیینہ نے نے نے ہمیں زہری سے سے سے حدیث بیان کی کی انہوں انہوں سعید مسیب ابو حریرہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ روایت وہ اسے رسول صلی علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوہتر